کہنا پھر نہ کہنا کہ بھائی یہ نیت جو ہے یہ ثابت نہیں ہے یہ جہاں نیت پیچھے مختلف کی لکھی ہوئی ہے وہاں امام کی نیت بھی لکھی ہوئی ہے جی جی, جی، دوبارہ کون کہہ رہا ہے دوبارہ سنا غریب لوگ <laughs> نہیں غریب لوگ جو ہیں وہ یہ مقتدیوں کی نہیں ہے یہ مختلفوں کی نہیں ہے جناب یہ بٹوں کی بھی نہیں ہے یہ مولویوں کی ہے مولویوں کی اور مولوی وہ جن کے جی جی میں ابھی جناب ابھی ابھی جناب نیت کرتا ہوں چار پلیٹ بریانی کی خاص واسطے پیٹ کے بیس نانو سمیت ماں زردہ سلاد کے وقت میرا کھانے کا منہ میرا دیکھ کی طرف جلدی کر نہ کوئی خوف نہ کوئی ڈر بوٹیاں اندر شرم نہ جناب میں تو کشمیری ہوں مجھے تو دال چاول مل جائیں کافی ہوتے ہیں اللہ کے خیال سے چل گئے وہ بھی کوشش کرتے ہیں جی سلفی صاحب آ گئے جناب لیکن یہ نیت یاد کر کے نا یہ آئندہ سے جو بھی آئے گا نا وہ نیت کے بغیر یہاں مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے